اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اللہ تعالیٰ غافر ہے غفور ہے اور غفار ہے بخشنے والا مکمل بخشش اور مغفرت فرمانے والا اور بار بار بخشنے والا اللہ تعالیٰ ساتر ہے ستیر ہے اور ستار ہے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا برائیوں اور کمزوریوں کو چھپانے والا عیب دار انسانوں پر اچھائی کے پردے ڈالنے والا یہ اللہ تعالیٰ کے چھ اسماع الحسنہ پیارے پیارے نام ہمارے سامنے آ گئے الغافر الغفور الغفار الساتر الستیر الستار اب نہایت ادب بے حد توجہ اور آجی سے پکاریں یا غافرو اے بخشنے والے یا غفور اے مکمل مغفرت فرمانے والے یا غفار اے بار بار بخشش اور معافی دینے والے اغفر لی اغفر لی اغفر لی میری مغفرت فرما مجھے بخش دے مجھے مغفرت عطا فرما یا ساترو اے چھپانے والے یا ستیرو اے پردہ ڈالنے والے یا ستارو اے ہر طرح کی کمزوریوں اور عائبوں کو ڈھانپنے والے استر عوراتنا و عامر روعاتنا ہماری کمزوریوں پر اپنا پردہ ڈال دے اور ہمارے خوف پر اپنا عمل دا امن ڈال دے پہلے تین نام قرآن مجید میں آئے ہیں نمبر ایک الغافر یہ ایک مقام پر آیا ہے غافر الزمب نمبر دو الغفور یہ قرآن مجید میں اکیانوے بار آیا ہے نمبر تین الغفار یہ قرآن مجید میں پانچ بار آیا ہے